تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دیں پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے